سوال پوچھا گیا تھا پرسوں بلکہ تو منکر میں ہم نے پڑھا تھا کہ تان فر راوی کے اسباب میں سے اگر فحش غلط کثرت غفلت اور فسق یہ تین چیزیں پائی جائیں گی فحش غلط کثرت غفلت اور فسق تو ان تین اسباب کے پائے جانے کی وجہ سے وہ حدیث جو ہے وہ منکر کہلائے گی اور ایسے راوی کو منکر کہتے ہوئے اس حدیث کو نہیں لیا جائے گا اور جب یہ تین چیزیں پائی جاتی ہیں تو پھر لا وہ, وہ, وہ روایت ضعیف ہو کر کیا ہو جاتی ہے کہ دوسری منکر کی دوسری تعریف میں پھر یوں کہہ دیا گیا تھا کہ ما رواہ ضعیف مخالف رواہ کہ وہ کہ جس میں ضعیف راوی روایت کرے مخالفت کرتے ہوئے ایسی روایت کی جس کو ستا بیان کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہ شخص جو خوش غلط یا کثرت غفلت یا فسق میں مبتلا ہوگا تو اس کی روایت خود بخود ضعیف ہو جائے گی تو ضعیف کی روایت اور خاص طور پر پھر اس میں جب سقہ راوی ہوں گے وہ اس کی مخالفت کر رہے ہوں گے تو یہ دو تعریفیں ہم نے کی تھیں منکر کی تو اس کے مقابلے میں جب ہم معروف کی تعریف کریں گے تو لا محالہ اس معروف کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں پائی جائیں گی نہ فحش غلط ہوگا یعنی بہت زیادہ غلطیاں نہیں کرتا ہوگا یا غفلت نہیں ہوگی اس کے اندر یا نہیں بلکہ یہ سب چیزیں اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے اور ایسے ہی فسق بھی نہ ہو ایک تو یہ تعریف اس کے مقابلے میں یا پھر آپ وہ تعریف کر لیں کہ اگر وہ یعنی سقات ہیں سکا راوی ہیں اور وہ ایسی روایت کرتے ہیں جو کہ مخالف ہے ضعیف کے تو یہ تو ویسے ہی مناسب اور درست چیز ہے کہ اگر سکا ہیں اور سکا راوی ایسی روایت کرتے ہیں جو مخالف جو مخالف ہو رہی ہے ضعیف راوی کے ضعیف راویوں کے تو ایسی مخالفت تو بہت معتبر اور اچھی ہے تو یہ یہ یہ قسم ہو گئی معروف کی راوی ہیں اور وہ بیان کر رہے ہیں ایسی روایت لیکن اس روایت کے مخالف کچھ لوگ ہیں جو اس اس کے مخالف روایت کرتے ہیں لیکن وہ ضعیف ہیں تو اس ان کے ذوف کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ اس ان کے قوت کا اعتبار ہوتے ہوئے ہم اس کو معروف کہہ دیں گے تو ان دونوں تعریفوں میں سے کسی بھی تعریف کے مقابل لے لیجئے تو وہ معروف بن جائے گی اور یہ منکر ہو جائے گی بس ایک خیال رہے کہ اس سبق میں آپ نے منکر کے بعد معروف کو دیکھا اور سبق ہم پڑھ رہے تھے اسباب تان فر راوی تو تان فر راوی کے اسباب میں معروف کیسے داخل ہو گیا یہ سوال پیدا ہو جائے گا آپ لوگوں کو تو یہاں پر منکر تک تو اصل بحث ہے منکر کے بعد جو معروف کا ذکر کیا ہے انہوں نے یہ محض منکر کے مقابلے میں اس کی وضاحت کے لیے کیا ہے لیکن یہاں پر وہ یہ بیان کرنا یا الگ سے نوٹ لکھنا بھول گئے ہیں کہ یہ اسباب تان پھر راوی نہیں ہیں دکھنے میں ایسے ہی معلوم ہو رہا ہے ایک دو تین چار نمبر نمبر لگے ہوئے ہیں چنانچہ چوتھا نمبر معروف کو دے دیا اور ایسا لگا کہ جیسے یہ بھی ایک سبب ہے تان پھر راوی ہونے کا حالانکہ معروف ہونا تو کوئی بھی تان پھر راوی نہیں ہے تو بس یہ ذہن میں رکھیے گا منکر کی یہ تین صفات ہیں اور یہ تینوں جب نہیں پائی جائیں گی تو وہ معروف بن جائے گی اور یا پھر آپ کہہ دیں کہ مخالفت بھی منکر ہو جائے گی کوئی بات اس میں پوچھنے والی رہ گئی ہو یا سمجھ نہ آ رہی ہو تو بتا دیجیے گا چلیے ٹھیک ہے آگے چلیں المطلب الراب الاعتبار والمتابع والشاہد و شاہد حدیث کے اندر جب ہم لفظ بولتے ہیں اعتبار متابع اور شاہد اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ان میں سے ہر ایک کی تعریف رغت اعتبار لغت میں کسے کہتے ہیں مزدور اعتبار یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے اعتبار سے مزدور ہے اور اعتبار کا لغوی مطلب کیا ہوگا نظر الامور معاملات کے اندر غور و فکر کرنا لیورف ابیہ شی ان آخر تاکہ اس سے ایک نئی چیز کا معلوم ہو سکے من جنسی ہے جو اسی جنس میں سے ہے مطلب عام لفظوں میں آپ کہہ لیں کسی چیز کے اندر جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو اس سے آپ کو اس کی گہرائی میں جانے کا موقع ملتا ہے اور کئی نئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں اس کو عربی کے اندر لغت میں ہم اعتبار کہہ دیتے ہیں لیکن اصطلاحی حدیث میں اسے اس کا مطلب کیا ہے اس کی حدیث کے اندر جو ٹرمینالوجیز ہیں اس میں اعتبار کا مطلب یہ ہوا تتبع تورو کی حدیث انفرادہ بایتی ہی رابن کہ غور و فکر کرنا تتبع تورو کی حدیث ایسی حدیث کے ترک کے اندر تتبو یعنی کوشش کرنا کون سی حدیث روایت ہی رابن واحد کہ جس کو روایت کرنے میں منفرد ہے ایک راوی صرف ایک ہی راوی ہے جس طریقے سے وہ روایت بیان کرتے ہیں پانچ راویوں کی ایک چین ہے اب وہ وہ صرف وہ واحد راوی ہیں جو اس چین سے اس اس, طریق اس طریقے سے روایت کرتے ہیں باقی کوئی بھی اس طریقے سے روایت نہیں کرتا اب یہ حدیث منفرد ہو جائے گی یہ اکیلی حدیث ہے تو اب وہ کہتے ہیں کہ لیور تاکہ یہ جان لیا جائے حل شارکہ فی روایت ہی غیر عملہ کہ کیا ان کے علاوہ نے بھی اس طریقے سے کوئی حدیث بیان کی ہے یا نہیں راویوں کی ایک اسپیسیفک چین کے ذریعے سے ایک روایت ملی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اسی اسپیسیفک چین نے اس مخصوص طریقے نے ترک نے کوئی اور بھی روایت بیان ہوئی ہے اس میں یا بس صرف یہ ایک ہی ہے کیونکہ عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے جو حدیث کا راوی ہوتا ہے یا جو محدث ہوتا ہے وہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ زندگی میں اس نے ایک ہی حدیث صرف آگے نقل کی ہو اور اس سے پھر آگے کسی اس نے ایک ہی نقل کی ہو تو تو اس بارے میں تتبو کرنا کوشش کرنا کہ کیا ایسی بھی کوئی روایت ہے جو دیکھنے میں منفرد ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہ ہو کہیں کسی کسی کتاب کے اندر کسی صدی کے کسی محدث نے اسی راویوں کی اسی چین سے ایک اور حدیث بھی لے لی ہو تو اس سے فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ان راویوں کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھی یہ راوی معتبر ہیں ان سے اور بھی احادیث منقول ہیں ورنہ تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عجیب و غریب نام ڈالتے کہ جی میں نے ان رویوں سے یہ حدیث لی اور ان کا کوئی وجود ہی نہ پایا جاتا ہو حدیث میں سے اچھا جی المتاب ویوسمت تابع اسے بھی کہتے ہیں <clears throat> لغت میں نہیں ہوا اسم من تابع تابع سے اس میں فائل ہے رابامانہ وافق موافقت کرنا کرنا اصطلاح میں کہتے ہیں هو الحديث الذي يشارك فيه رواته رواة الحديث الفردي لفظا ومعنى معنا او معنا فقط مع الاتحاد في السحابي اچھا هو الحديث یہ وہ حدیث ہے خیال رکھیے گا پہلے جو ہم نے اعتبار کیا ہے اعتبار کی تعریف کی ہے وہ ہے تتبع کرنا کوشش کرنا اس بارے میں جانچ پڑتال کرنا یہ ایک فیل ہے لیکن مطابع وہ حدیث ہے الزی یشاری کو روات ہو کہ شریک ہوں جس کے اندر راوی کس کے شریک ہوں روات الحدیث الفرد اکیلی حدیث کے راوی کے ساتھ یا راویوں کے ساتھ ایسی حدیث جو کہ منفرد چین سے آئی ہے اس کے اندر دوسرے راوی بھی شریک ہو جائیں لفظ و مانن دونوں لفظ دونوں اعتبار سے او مانن فقط یا پھر معنی میں فقط حدیث کے لفظ بھی وہی ہیں اور اس کا معنی بھی وہی ہے یا پھر حدیث کے لفظ میں تو تھوڑا سا آ رہا ہے الفاظ میں لیکن معنی میں وہ حدیث وہی مطلب بیان کرتی ہے اگر اس جیسی کوئی اور حدیث بھی مل گئی اور ایسے اور راوی بھی مل گئے تو ایسی حدیث کو کہیں گے المتابع مال اتحاد فی صحابی لیکن شرط یہ ہے کنڈیشن یہ ہے کہ اتحاد فی صحابی ہونا چاہیے کیا مطلب حضور سے جن صحابی نے وہ روایت کی ہے آگے بھلے تابعی یا تبا تابعی میں جا کر چین کے اندر تبدیلی آ رہی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے آگے پانچ مختلف تابعین سے روایت ہو رہی ہے لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود پر آ کر سب اکٹھے ہو جاتے ہوں ان سے آگے جو چینز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو رہی ہوں تو ایسی حدیث کو ہم مطابق کہیں گے کہ ہاں بھی اس حدیث کے راوی صحابی سے آگے آ کر اور بھی مختلف مل جاتے ہیں کوئی ایک روایت ایسی ہے کہ جس میں صرف ایک ہی راوی مل رہے ہیں اور اور اور, اور, اور حدیثیں اس راوی سے منقولی نہیں ہو رہی لیکن لیکن پھر پتہ چلے کہ نہیں اور بھی راوی ہیں جو شریک ہیں جو شریک ہیں اسی حدیث میں اسی حدیث میں اور بھی راوی شریک ہیں لفظ میں یا معنی میں ایک دفعہ پھر سمجھ لیجیے گا حدیث ہے ایک جس کے اندر یہ خیال رکھیے گا ذرا فرق باریک ہے ذرا ذہن میں رکھیے گا جس کے اندر ایک راوی ایسا آتا ہے جس راوی سے جس راوی سے صرف ایک ہی حدیث منقول ہے اچھا اب دوسری روایتوں میں جس میں یہ یہ راوی متفرد راوی نہیں ہے یہ راوی یہ راوی موجود نہیں ہے لیکن دوسری اور دیگر روایات کے ذریعے دوسرے طرق کے ذریعے سے وہی حدیث معلوم ہو رہی ہے یا اس حدیث سے ملتی جلتی ایسی حدیث معلوم ہو رہی ہے جو معنی میں اسی حدیث کے موافق ہے تو اس متفرد راوی کی تائید ہو گئی کہ ہاں یہ راوی تو متفرد ہے اس سے اور حدیثیں کبھی ملی نہیں اب یہ اکیلا نامانوس سا ایک راوی بیچ میں آیا ہے لیکن ہمیں تسلی ہو گئی کہ نہیں بھائی اس نے جو حدیث بیان کی ہے یہی حدیث اور دیگر راویوں سے بھی ہمیں مل گئی ہیں بس یہ بات سمجھنے کی تھی تو اس حدیث کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ مطابع ہے کہ اس حدیث کے اور بھی دیگر رواج سے یہی حدیث ملی ہے تو یہ مطابع ہوگی اچھا شاہد کسے کہتے ہیں لغتا اسم فاعل من فائدن بن شہادہ یشہد ان للحدیث الفرد اسلم کہ لغت میں شہادہ سے ہے اور نام اس کا شہادہ اس لیے رکھا جاتا ہے کہ لیے اس کہ یہ گواہی دیتی ہے یہ حدیث یہ بات گواہی دیتی ہے للحدیث کہ اس حدیث کے لیے للحدیث الفردی اس مفرد حدیث کے لیے یہ منفرد یہ جو فرد واحد سے جو حدیث آئی ہے اس کی کوئی اصل ہے یوقوی ہی اور وہ اس کو تقویت دیتی ہے کما یوقوی شاہد قول المدعی جیسا کہ گواہ جو ہوتا ہے یعنی شاہد جو ہوتا ہے وہ مدعی کے قول کو تقویت دے رہا ہوتا ہے وہ یدا اور اس کا سہارا بن رہا ہوتا ہے تقریباً معمولی سے فرق کے ساتھ بیان ہی یہی چیز ہے جو ہم نے مطابق کو پڑھا شاہد بھی وہی چیز ہے فرق کیا ہے ابھی آ جائے گا اصطلاحی اس طلحی الزی یوشاری کو روات الحدیث الفردی لفظ او معنن فقط یہاں تک تو ایک ہی بات ہو گئی فرق آگے آ رہا ہے مال اختلافی فی صحابی یہاں پر فرق صرف آ رہا ہے کہ اگر صحابی بھی مختلف ہو گیا تو اسے شاہد کہہ دیں گے ایسی حدیث کو حدیث بھی وہی ہے اور راوی مختلف ہو گئے حتیٰ کہ صحابی بھی مختلف ہو گئے اور یہ برائن ممکن ہے حضور علیہ السلام نے ایک حدیث بیان کی اور سامنے صحابہ کا مجمع تھا ایک صحابی نے نقل کیا ان کے آگے فرق اور تھے پھر دوسرے صحابی نے اسی حدیث کو نقل کیا ان کے فرق اور تھے اب ان ترک میں سے کسی ایک ترک کے اندر ایک ایسا راوی آ رہا ہے جس سے ایک ہی حدیث منقول ہے اور اس نے کبھی حدیث کو بیان ہی نہیں کی اب لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ حدیث اس راوی سے تو مل رہی ہے لیکن اس کی کوئی اور حدیث ہے نہیں کیسے جانے کہ یہ عادل ہے نہیں ہے کس طرح کا ہے فوراً پتا چل گیا نہیں بھی اس کے شاہد بھی موجود ہیں اس حدیث کے مطابق بھی موجود ہیں چنانچہ معاملہ حل ہو گیا جی آگے چلتے ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگے کوئی چیز مسئلہ تو نہیں اس میں پوچھنے والی جی الاعتبار ليس قسيما للتابع والشاهد ربما يتوهم شخص بعض اوقات کسی شخص کو یہ وہم ہو جاتا ہے ان الاعتبار قسیم للتابع والشاهد کہ جو اعتبار ہے یہ جو ہم نے ایک ٹرمینالوجی بیان کی الاعتبار یہ قسیم ہے یعنی قسم ہے تابع کی اور شاہد کی لیکن الامر ليس کا لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے الاعتبار هو هيئه التوسل اليهما سوائے اس کے کچھ بھی نہیں کہ اعتبار تو وہ پہنچنے ان دونوں تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے حیت التوسل پہنچنے کی صورت ہے الیہما ان دونوں کی طرف یعنی تابع اور شاہد کی طرف و طریقۃ البحث یعنی یہ بحث اور تفتیش کا طریقہ ہے یعنی تابع و شاہد شاہد اور تابع کے بارے میں کوشش کرنے کو اعتبار کہیں گے اور کوشش کرنے کے بعد اگر حدیث مل گئی تو اسے پھر ہم کہیں گے تابع یا شاہد اصطلاح آخر للتابعی و شاہدی ایک اور اصطلاح معذوقی و شاہدی آ علیہ اکثر جو اب تک ہم نے تعریف تابع اور شاہد کی بیان کی ہے یہ تو وہ ہے جس پر اکثر علماء کا اتفاق ہے وہ المشہور اور یہ مشہور بھی ہے لیکن ہنحا کا تعریف آخر لیکن یہاں پر ایک دوسری تعریف بھی ہے لہما ان دونوں کے لیے وہ ہوا اور وہ یہ ہے المشارکت لروات الحدیث الفرد باللفظ سواء صحابی او اختلف کہ مشارکت کا حاصل ہو جانا منفرد حدیث کے راویوں کے لیے یا مفرد حدیث کی کے راوی کے لیے مشارکت کا پایا جانا باللفظی صرف لفظی مشارکت اگر پائی جا رہی ہے تو پھر ہم اسے تابع کہہ دیں گے سوا عام عظیم صحابی متحد ہو ایک ہی صحابی ہو اب اختلاف یہ صحابی بھی مختلف ہو ایک اور تعریف کسی نے کر دی اگر لفظ ایک اور حدیث مل رہی ہے تو اس کو تابع کہہ دیں گے اور اگر مانن کوئی دوسری حدیث مل رہی ہے تو اسے وہ شاہد کہہ دیتے ہیں بس یہ کسی نے پر کر دیا تو شاہد کسے کہہ دیتے ہیں انتحصر المشارکت لروات الحدیث الفرد بالمعنى سواء اتحد صحابی او اختلف اچھا جی آگے چلتے ہیں حاضر وقد يطلق اسم احدهما على الاخر اس صورت کے اندر ایک کا نام دوسرے کے اوپر بھی رکھا جا سکتا ہے آپ کہہ دیں کہ جی شاہد کی آپ تعریف کر دیں کہ نہیں معنی والے نہیں بلکہ صرف لفظن ہو اور تابع کی اب تعریف میں معنی کا اعتبار ڈال دیں یہ آپ پر منحصر ہے ایک دوسرے کا نام اس میں ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کے ناموں کا اطلاق بھی یہاں پر ہو جاتا ہے فیط اللہ کو اس متبر شاہدی اللہ کو اس میں شاہدی اللہ تابع و سہل معاملہ بڑا آسان ہے کما قال الحافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں اس واحد کہ مقصود تو ایک ہی ہے نا ہدف تو ایک ہی ہے وہ تقویت الحدیث اور وہ حدیث کی تقویت حدیث کو تقویت دینا ہے کہتے ہیں مطلع ہونا اعلیٰ اخرى للحدیث اسی حدیث کی دوسری روایت کے ذریعے دوسری روایات پر مطلع ہونے کے ذریعے حدیث کو تقویت دینا ہے مقصود تو وہی ہے تو اس لیے آپ کسی تعریف میں جو بھی آپ نام رکھ لیں ایک ہی بات ہے جی یہ تو ہو گیا تاب مشاہد المتتابع یہ چیز ہے یہ مصدر ہو گیا تابا سے المتطاب لغتا تابع بمانا وافقہ تو پھر مطابع جو ہے وہ کیا ہوگا موافقہ ہو گیا وافقہ سے موافقہ یہ تو لغوی تاریخ اصطلاح ہو گئی لغت میں ہو گیا اصطلاح کہتے ہیں راو یا غیر حوفی روایت الحدیث کہ شارق راوی غیر روح کہ اس راوی کے علاوہ کا جو غیر ہے یعنی جس راوی نے یہ روایت بیان کی ہے اس کا غیر اس راوی کے ساتھ شریک ہو جائے روایت حدیث میں یعنی ایک راوی دوسرے راوی کے ساتھ روایت حدیث میں شریک ہو جائے تو اسے مطابق تھوڑا سا فرق ہے فرق کیا ہے جسٹ ایک ٹرمینالوجیز کے فرق ہیں تابع وہ حدیث ہو جائے گی متتابع وہ وہ راوی ہو جائے گا اچھا انواع مطابع کی انواع کیا ہیں مطابات تامت اور مطابعات قاصرت ان وہی انتحصر مشارکت الراوی فی من اول الاسناد اگر اول اسناد سے ابتدا سے لے کر اگر ساری جو چین آف ریلیٹرز ہیں وہ سب آپس میں ایک ہوں گے تو یہ مطابعت تامہ ہو جائے گی اور متطابعت قاصرت وہی وہی انتحصر المشارکت کا تو لراوی سی اسناد کے درمیان میں اگر کوئی شرکت ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ متطابات مطابات قاصرہ ہو جائے گی ابتدا تو ایک ہیں درمیان میں آ کر جو ہے وہ مختلف ہو جاتے ہیں تو یہ قاصرہ ہو جائے گی یا ابتدا مختلف ہیں درمیان میں آ کر ایک ہو جاتے ہیں ابتدا سے برا جہاں سے آپ علیہ السلام سے نہیں آخری جو دوسرا سرا ہے جہاں پر محدث جو ہے وہ حدیث بیان کر رہا ہے وہاں سے وہ مختلف ہو کے چل رہے ہیں لیکن چلتے چلتے چلتے تابعی پہ آ کر سب اکٹھے ہو گئے تو یہ متابعت خاص طرح ہوگی مثالا واحدا مثل به فيه ابن التامة و القاصرة والشاهد اب میں قریب مثال بیان کرتا ہوں ایک ایسی مثال جس کو حافظ ابن حجر نے بیان کیا ہے کہ جس کے اندر مطابعت تامہ بھی ہے اور مطابعت قاصرہ بھی ہے اور شاہد بھی ہے اور وہ کیا ہے ہمارا وقت رواه الشافعي في الام امام شافعي ने अपनी किताब الام के अंदर जिसको बयान किया है वो हदीस वो क्या है عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال وتفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين الشهر تسع وعشرون 29 का महीना होता है फला तसूमो ना तुम रोजे रखो हत्ता तरब یہاں تک تم ہلال کو چاند کو نہ دیکھ لو پہلی کے چاند کو ہلال پہلی کا چاند بلا تفترو اور نہ تم افطار کرو حتہ تروہ یہاں تک کہ تم اس کو نظروں سے دیکھ لو جان لو یعنی روزے نہ رکھو مراد فعین غمہ علیکم اور اگر تمہارے اوپر غمہ ہو یعنی وہ ہو گرد ہو اور نہ نظر آ سکے فخ العدت سلاسین تو جی تو العدت سلاسین تو پھر تم تیس پورے کر لو اگر رمضان کے اندر انتیس ہو گئے اور چاند نظر نہیں آئے تو پھر تم تیس روزے پورے کر لو تو اس سے پہلے فرمایا کہ لا تفصیل ہوتا کرو اور افطار نہ کرو یعنی تیس عیسویں کے روزے کو افطار نہ کرو جب تک کہ تم چاند کو پھر دوبارہ سے نہ دیکھ لو اچھا الحدیث بحاد لفظ غنہ قومن اس لفظ کے ساتھ حدیث میں جو یہ الفاظ استعمال ہوئے اس لفظ کے ساتھ کون سے لفظ کے ساتھ ابھی آگے بیان کر رہے ہیں ذنا قوم قوم نے ایک لوگوں کی ایک جماعت نے گمان کر لیا کہ ان شافعی تفرد ابھی عن مالکن کہ امام شافعی جو ہیں وہ متفرد ہیں اس حدیث کو بیان کرنے میں امام مالک سے فعدو فی غرائب ہی چنانچہ لوگوں کی ایک جماعت نے اس حدیث کو شمار کر لیا امام شافعی کی غرائب میں سے غرائب اس حدیث ان احادیث کو کہتے ہیں جس میں راوی متفرد ہے اور کسی نے یہ روایت نہیں کی وہ وہ اس روایت کو بیان کرنے میں اکیلا ہے تو لینا صحابہ مالک ان اس لیے کہ امام مالک سے جتنے بھی شاگرد ہیں انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے عنہ امام مالک سے بحاد الاسناد اسی اسناد کے ساتھ لیکن وب لفظ اس لفظ کے ساتھ کہ فن علیکم اب یہاں پر انہوں فق ملو کا لفظ کی بجائے فق فق فق فق یہ درو ہے ہے یا آپ کی کتاب اچھا بار ابھی ہم اس کا مطلب نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں وہ اس حدیث میں معلوم نہیں کہ اس کی سیاق و سباق کیا تھا قدرت اس کا مطلب تو قدرت ہوتا ہے کہ در اللہ قدرت حاصل کرو یعنی ممکن ہے اس کا مطلب یہ ہو کہ غور و فکر کرو تتبو کرو کوشش کرو لیکن بہرحال ابھی ابھی فی الحال اس کا حدیث کی بات ہے ہم مطلب نہیں بیان کریں گے ابھی اس کا لیکن لفظ آیا درولا اچھا تو لاکن بادل اعتبار ہی شمار بالکل شمار کرنا بھی ہو جائے گا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے اچھا تو لاکن لاکن بادل اعتبار ہی لیکن اعتبار کرنے کے بعد وجد نہ ہم نے پایا شافی امام شافی کے لیے مطابا تام متن و شاہدن تینوں چیزیں ہمیں مل گئیں اس وقت کے لوگوں میں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک زمانے کے اندر ایک ابکوفہ کے اندر جو علماء ہیں ان کو ان کے پاس جو احادیث پہنچی ان کا علم صرف کوفہ کی ہی اطراف تک کے لوگوں سے جو منسلک علوم ہیں یا اس جو حدیث کے علم کے مطابق ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کر لیں گے لیکن بعد میں آنے والوں کو ممکن ہے کہ بصرے کے علماء اور شام کے اور دمشق کے اور ان کی کی بھی کتب پہنچ جائیں تو شروع شروع میں چونکہ کتب ہاتھ سے لکھنا بڑا ایک کام ہوتا تھا اور طویل اسفار کے بعد جا کر حدیث ملا کرتی تھی اور تو آئین ممکن ہے کہ تمام احادیث پر ایک شخص کا مکمل ضبط نہ ہو تو اس وقت میں ان کو یہ حدیث نہیں ملی لیکن جب تتبع کیا گیا کوشش ہوئی ممکن ہے انہی کے زمانے کے اور علماء کو اس کا تتبع ہو گیا اس وقت میں انہوں نے کوشش کر لی ہو تو کہتے ہیں کہ لیکن بادل اعتباری تتبع کے بعد وجدنا لشافعی مطابعتا تامتا امام شافی جن کو ایک لوگوں کی جماعت نے کہہ دیا تھا کہ یہ اس حدیث میں متفرد ہیں ایسا نہیں تھا بلکہ مطابعات تامہ بھی ملی مطابعات قاصرہ بھی ملی اور شاہد بھی مل گیا شاہد وہ حدیث جس میں صحابی بھی مختلف ہوتے ہیں یہ بھی مل گیا چنانچہ اس کی اب مثال دے رہے ہیں امل متطابعات تامہ تو فما رواہ البخاری ون عبداللہ ابن مسلمت مسلمۃ القانبی عن مالک بالاسناد نفسه وفيه فان غم عليكم فاكملوا العده تو یہ مطابط تامہ مل گئی ہمیں اور فما ابن ابن خزیمہ من طریق عاصم محمد محمد, محمد عن عن عن عمر بلفظ مطابط یا فکم تقریبا ایک ہی بات ہے اچھا یہ مطابق قاصرہ ہوگی کہ اس میں راوی درمیان میں مختلف ہو گئے شروع میں مختلف تھے آگے آ کے پھر ایک ہی ہو گئے اچھا آگے شاہد کی مثال فما رواہ النسائی من روایت محمد ابن حنین عن ابن عباس اب یہاں پہ دیکھیں ابن عباس سے بات ہو رہی ہے روایت آ رہی ہے رضی اللہ عنہما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وفیہ فان غم علیکم علی ثلاثین تو صحابی بھی مختلف ان کے ساتھ بھی روایت ہیں صحابی ایک لیکن آگے راوی مختلف وہ بھی مل گئے اور راوی ایک وہ بھی مل گئی مثال ہمیں تو متابات تامہ قاصرہ اور شاہد تینوں چیزیں ہمیں مل گئی جی الباب الثانی چلے آگے کوئی چیز پوچھنے والی تو نہیں صفت من تقبل روایته روایت يتعلق بذلك من الجرح والتعديل کا اس شخص کی صفت کہ جس کی روایت کو ہم قبول کرتے ہیں وما تعلق بزالی کا اور وہ باتیں جو متعلق ہیں اس قبولیت سے یعنی الجرح و تعدیل جرح اور تعدیل یعنی کسی کی بات کو رد کرنا یا اس پر الزام لگانا یا اس کے اوپر کوئی اسے جرح کہتے ہیں ویسے تو عربی میں زخم کہتے ہیں لیکن مراد یہی ہوتا ہے کہ اگر اس کو کسی قسم کا کوئی تان کوئی عیب کوئی ایسی چیز اگر لگ جائے تو اس فیل کو جرح لگانا اور کرنے والے کو جارح اور جس کے اوپر یہ تان لگے اسے مجروح کہتے ہیں اور اس کے مخالف تعدیل کہ کسی کی عدالت کو بیان کرنا یعنی اس کی صحیح ہونے کو اس سے حدیث کے لینے کو درست قرار دینا اور اس کے اندر مثبت مثبت اور صحیح چیزوں کا بیان کرنا اسے کہتے ہیں ایسے ہی عادل اور معدول ہو جائیں گے وہ الفصل فی فی راوی و شروطی قبولی ہی پہلی فصل جو ہوگی یہ ہوگی راوی کے بارے میں اور اس راوی کی قبولیت کی شرط کیا ہے اس راوی سے حدیث لینے کو اگر ہم درست مانتے ہیں تو اس کے لیے شرط شرائط کیا ہوں گی فصل الثانی فکر عام کتب الجرح و تعدیل کہ جرح و تعدیل کی جو کتب ہیں اس کے متعلق ایک عمومی ایک ہم گفتگو کریں گے اور تیسری قسم الفصل الثالث میں مراتب الجرح و تعدیل کو بیان کیا جائے گا کہ جرح و تعدیل کے پھر لیولز کیا ہوں گے مراتب کیا ہوں گے اگر یہ بات ہوئی ہے تو پھر یہ بہت بڑی جرح ہے اگر یہ ہے تو پھر مناسب سی ہے اگر یہ ہے تو اس کی بات یہ خیر ہے یہ سب چیزیں اس میں بیان ہوں گی الفصل الاول و شروط قبولی ہی بما ان حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن طریق الرواتی بوجہ اس بات کے کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتی ہے ہم تک راویوں کے طریقے سے فہم الاولا یہی وہ پہلا مدفون خزانہ ہے صحت الحدیث حدیث کی صحت کے جاننے میں اور ہی یا حدیث کے عدم صحت کے بارے میں مطلب راویوں سے چونکہ حدیث ملتی ہے لہذا پہلا پہلا جو ہمارا خزانہ ہے حدیث معلوم کرنے کا وہ تو راوی ہوئے لدالی کا اہتما علماء الحدیث بروات اس لیے بہت اہتمام کیا ہے علماء حدیث نے راویوں کے بارے میں وشرط قبول شروطن دقیقتاً مخ اور شرطیں لگائی ہیں ان کی روایت کو قبول کرنے کے لیے ایسی جو کہ بڑی دقیق باریک باریک ہیں گہری ہیں محکم بڑی مضبوط قسم کی شرطیں ہیں ایسی شرطیں ہیں کہ تدلو اعلیٰ برد ہیں جو دلالت کرتی ہیں ان محدثین کی نظر و فکر کی گہرائی کے بارے میں بہت بڑی نظری نظر و فکر کی گہرائی و سدادی تفکیر اور ان کی سوچ کی درستگی پر دلالت کرتی ہیں وجود اتی طریقتہم اور ان کے طریقے کے صحیح ہونے پر دلالت کرتی ہیں اور عمدہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں یعنی ایسی کڑی اور محکم دقیق عمدہ شرطیں لگائی ہیں کہ جس کے کیونکہ راوی پہلا پہلا ذریعہ ہے حدیث ہم تک پہنچنے کا اب مجھے تو براہ راست امام بخاری سے نہیں ملی مجھے تو براہ راست <clears throat> عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نہیں ملی مجھے تو اس محدث سے ملی ہیں جو ہمارے زمانے کا محدث ہے یا محدث سے ملی ہیں جن کی اب کتب میں وہ احادیث آ گئیں تو اب وہ جو پہلا ذریعہ ہے جن سے مجھے ملی ہیں اس ذریعے کی اس قدر جانچ پڑتال اور اس قدر سختی کے ساتھ تفتیش کی گئی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی اشتباہ باقی کر رہے وہاد ہی شروط التی حافر راوی و شروط الخرا التی اشترتح لقبول قبول الحدیث و لم ای ملت من الملل کہتے ہیں کہ یہ جو شروط ہیں اللہ اشترتحا فی ابھی جو انہوں نے لگائی ہیں راوی کے اندر اور دوسری وہ شروط اللہ اشترتوہ جو انہوں نے لگائی ہیں جو قبول الحدیث بالاخبار اخبار حدیث اور خبر کو قبول کرنے کے لیے ابھیوں میں بھی اور حدیث کے اندر بھی شرطیں لگائی ہیں انہوں نے یہ ایسی شرطیں ہیں لم تتوسل الیہا نہیں پہنچتے پہنچتی الیہا ان شرائط تک ایو ملت من الملل کوئی بھی قوم اقوام اقوام عالم میں سے کوئی بھی ملت کوئی بھی قوم اس طرح کی شرطیں بیان نہیں کرتی لقبول الحدیث والاخبار حتی ہاں حتی فی هذا العصر یہاں تک کہ اس زمانے میں بھی الزی یسیف ہو بالمنهجيه ہو بل و دقتی وہ زمانہ کہ جس کے جس زمانے کے لوگ متصف ہیں بالمن بڑے ایک اس کو آپ کہہ لیں نہج کو آپ انگریزی میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں سسٹمیٹک وے ایک بڑے ہی ایک ایک طریقے کے ساتھ آج کل کے زمانے میں جہاں تک کہ جس طرح کے لوگ چل رہے ہیں بہت دقہ اور بڑی دقت نظری کے ساتھ آج کل کے زمانے میں جو تفتیش ہوتی ہے اور اس میں ایک اسپیسیفک وے کو لے کر چلا جاتا ہے کسی بھی علم کے اندر کہتے ہیں آج بھی اس زمانے کے اندر بھی وہ لوگ جو اس نہج کے ساتھ اور اس دقت نظری کے ساتھ جو لوگ متصف ہیں وہ بھی نہیں لگاتے آج کل اس طرح کی شرطیں جو ہمارے محدثین نے اس زمانے کے اندر کسی حدیث کو لینے میں لگائی ہیں کیوں فن نہ اس کی وجہ یا, یا اس کو وضاحت کر رہے ہیں فن لم یشتریتو اس لیے کہ یہ آج کل کے جو تحقیق نظر لوگ ہیں نہیں وہ لگاتے وہ شرط نہیں لگاتے فی نقل فی نقل اخبار کسی بھی خبر کو نقل کرنے میں اشروط اشروط ان شروط کی شرط ان شروط کو نہیں لگاتے اللہ تی علماء علما المستلح پھر راوی جو کہ ہمارے مصطلح یعنی جو ہمارے اصطلاح حدیث علم حدیث کے جو مصطلحین ہیں وہ شرطیں لگاتے ہیں راوی کے اندر بل ولا اقل منہا بل کے صورت حال تو یہ ہے کہ اس سے جو ہم نے شرطیں لگائی ہیں اس سے کم بھی نہیں لگاتے بہت کم لگاتے ہیں گویا کہ فکثیر من الاخبار التي تتناقلها وكالات الانباء الرسميه لا يوثق بها ولا يركن صدقها فكثير من الاخبار کہتے ہیں کہ خبروں میں سے بہت ساری خبریں التي تتناقلها جن خبروں کو نقل کرتے ہیں کون لوگ وکالات الانباء الرسميه آج کل کی کا میڈیا ہاؤس کہہ لیں آسان لفظوں میں وہ خبریں ہیں جن کو آج کل کا کی خبر رساں ادارے جو آج کل کے میڈیا ہاؤس جن جن خبروں کو نقل کرتے ہیں لا یو سقوبیہ ان کی کوئی توثیق نہیں کی جاتی ولا یرکن الاسد کیا اور نہ ہی ان کی سچائی کی طرف میلان ہوتا ہے تو اور ہے بھی صحیح آ سوشل میڈیا ہو یا دوسرا میڈیا ہو اس میں تو اب کیا کہا جا سکتا ہے تو خیر وزاری کا بھی سرب یہ رواتی ہے مجہولین اور اس کی اس کا سبب کیا ہے اس کے جو روات ہیں جو کہ مجھولین ہیں جو جن کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے اس کی وجہ یہ ہے اما آفت الخباری اللہ روات وما وما آفت الخباری اللہ روات اور نہیں ہے خبر کی آفت مگر اس کے راوی کیا مطلب کہ خبر کے اندر اگر کوئی آفت یعنی کجی کوئی غلط خبر ہوگی تو اس کی وجہ اور کوئی بھی نہیں ہوگی سوائے راوی ہی اس کی وجہ ہو سکتا ہے عدم بعد کثیرما اور اکثر ہوتا ہے یزہ کیا چیز کہ ظاہر ہو جاتی ہے عدم صحت صحت اخبار اس خبر کی عدم صحت یعنی اس خبر کا صحیح نہ ہونا بعد قلیل بہت ہی تھوڑے عرصے میں بہت تھوڑے عرصے میں اس قبر کی غلط ہونا یا اس میں کمی ہونا یا اس میں کسی بات کا اضافہ پایا جانا ایکزیجریشن پایا جانا کچھ بھی معلوم ہو جاتا ہے آج کل کی کسی بھی خبر کے بعد عمومی طور پر اچھا جی اب آگے چلتے ہیں یہ تو مقدمہ ہو گیا شروع تو قبول الراوی راوی کے قبول کی شرائط کے ہیں اجماع الجماہیر من احمد الحدیث والفقہ انہو یشترط فی الراوی شرطان اساسیان دو شرطیں ہیں حدیث اور فقہ کے نزدیک جمہور پہلی پہلی پہلی پہلی شرط العدالت ویعنون بها ان الراوی مسلما بالغا عاقلا سلیما من من اسباب الفسق وسلیما خوارم قسم جو بنیادی اساسی شرط ہے وہ کیا ہے عدالت ویعنون اور مراد لیتے ہیں وہ اس سے کہ وہ راوی کیا ہو مسلم ہو بالغ ہو عاقل ہو اور فسق کے اسباب سے وہ محفوظ ہو سلیم ہو فسق فسق کہتے ہیں ظاہری گناہ کو اور پھر کیا ہو سلیم من المروع مروع مروعہ کو خراب کرنے والی خوارم اصل کہتے ہیں شگاف کرنا خرامہ خارامہ یقین شگاف کرنا یا دور کر دینا اور مروعہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو عام لوگ بھی برا سمجھیں ایک تو ہوتی ہے نا حرام ہو گئی اور بالکل مذہب میں بھی وہ غلط ہے ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ جس میں گرے ایریا کہہ لیں کہ چلو ٹھیک ہے کر لیا لیکن نہ کریں تو وہ بھی بہتر استحباب ہم اس کو ہم کہہ سکتے ہیں اپنی اس کے اندر لیکن عام معاشرے میں بھی اس کو اگر اس سے پرہیز برتی جائے تو اچھا سمجھا جاتا ہے چنانچہ اچھے مروا کے بھی کو بھی ختم کرنے والی جتنی چیزیں ہیں اس سے بھی وہ محفوظ ہو پاک ہو اور فسق اس کے اس, اس سے بھی پاک ہو اور عالم بالغ عاقل یہ بھی ہو گویا کہ دینی اعتبار سے بھی کامل ہو دینی سے مراد یعنی فسق جب نہیں ہوگا تو وہ مذہب کے اعتبار سے بھی اور مروا میں مذہب کے بغیر معاشرتی کرنی کہ جی اور ان سے بھی پاک ہو اچھا جی یہ تو ہوگی عدالت دوسری چیز ضبط دوسری شرط یہ ہے کہ وہ آئین ابھی راوی غیر مخالف لسقات اور آج ضبط سے کیا لیتے ہیں کہ وہ راوی کیا ہو پہلی چیز تو ہو اس کے اندر کہ وہ سقات کی مخالفت نہ کرتا ہو دوسری ولا سی الحفظ کہ وہ اس کا حافظہ کمزور نہ ہو فلا فاحش الغلطی غلطیاں زیادہ نہ کرتا ہو ولا مغفلن غافل نہ ہو غافل مطلب بس ٹھیک ہے کوئی زیادہ توجہ نہ دینے والا ولا کثیر الاوہام اور نہ ہی اس کو کثرت سے وہم آتے ہوں تو ضبط کے اندر یہ یہ صفات داخل ہوں گی اور عدالت کے اندر وہ صفات داخل ہوں گی چنانچہ عادل اور ضبط کہنے کے تو دو شرطیں ہیں لیکن اس کے ماتحت پھر اس کی تاریخ کے اندر آ کر یہ دس بارہ شرطیں بن جائیں گی سات آٹھ شرطیں بن جائیں گی ملا کے ساری اچھا جی تیسری بات کہتے ہیں کہ بیمہ تثبت العدالت دو چیزیں تو آپ نے بیان کر دی عدالت اور عدالت کیسے ثابت ہوگی اما معدلین اماسی بے احد العمرین کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے گی تو عدالت ثابت ہو جائے گی اما یا تو بتنسیسی معدلین علیہ جو عدالت کو بیان کرنے والے ہیں معدل وہ نس کر دیں وضاحت کے ساتھ بیان کر دے تنسیز کہتے ہیں کسی چیز کو بالکل وضاحت کے ساتھ کھلم کھلا بیان کر دینا علماء تعدیلی کے علماء تعدیل نس وارد کر دیں او واحد واحدہ یا ان میں سے کوئی ایک اس راوی کے اوپر اپنی نس بیان کر دے کہ یہ راوی یا روایت صحیح ہے تو بس یہ بات ثابت ہو جائے گی وہ اور یا پھر بال استفاظتی و شہرتی استفاظہ کہتے ہیں پھیل جانے کو اور شہرت بھی عام ہو جانا کہ اس کی عدالت اس حدیث کی اس راوی کی عدالت اتنی عام ہو اور اتنی مشہور ہو چکی ہو تہارت عدالت ہو بین اہل علم بس وہ شخص جس کی عدالت مشہور ہو چکی ہو اہل علم کے درمیان یہ خیال رکھیے کہ اہل علم کے درمیان عام پبلک کو تو نہیں پتا چلتا پیرو فقیروں کو بھی وہ جو سنت سے بالکل ہی دور ہوتے ہیں ان کو بھی ولی مان لیتے ہیں لیکن علماء کو معلوم ہو جائے گا تو جو اس علم کے عالم اہل یعنی حدیث کے علم کے جو علماء ہیں اگر ان کے درمیان اس کی عدالت مشہور ہے وشاعت ثنا ثناء ہی اور اس کی تعریف جو ہے وہ شاع پھیلی ہوئی ہے کفا تو یہ بات بھی کافی ہو جائے گی بلا اختارج بعد ذالک کا علام و اس کے بعد اس کی اس راوی کے لیے کسی معدل کی ضرورت نہیں رہے گی ایسا معدل کہ یہ نسخ آ ہے جو اس کے اوپر نس وارد کرے وزال کا العمت المشہورین اور اس کی مثال جو ہے یہ ہمارے آئمہ جو مشہورین تھے آئمہ اربا اور سفیانی سفیان سفیان سوری اور سفیان ابن عینا دو سفیان جو کہ مشہور ہیں حدیث میں سے اور ان کے علاوہ سارے بھی اچھا مذہب ابن عبد البر فی ثبوت العدالہ عدالت کے ثابت ہونے میں ایک اور مذہب بھی ہے جو کہ ابن عبد البر کا ہے وہ کیا کہتے ہیں را ابن عبد البر ان حامل علم معروف معروف معروف محمول العمر عدالت تو یہ عبارت تھوڑا دیکھیے گا تھوڑی سی پیچیدہ سی ہے ابن عبد البر ابن ابن عبد البر جو ہیں ان کی رائے یہ ہے وہ یوں دیکھتے ہیں کہ ان کل حامل علم علم کہ ہر حامل یعنی علم حدیثی مراد ہے کہ ایسا حامل حامل حامل علم حدیث کہ جو معروف معروف عنایتی بھی جو معروف ہو العنایتی عنایت کہہ دیں ان عنایت بھی جو معروف ہو اس علم میں اپنی کوشش کرنے میں عنایت یعنی اپنا اپنا آپ لگانے میں جو معروف ہو تو عنایا کو بنا لیں مفرول بنا لیں معروف کا اور انا کا عنایت ابھی تک اسم بنا دے اور محمول ان سے خبر بنائیں گے ہم کہ ہر ایسا علم حدیث کا حامل جو مشہور ہو اس بات میں کہ وہ اس علم پر توجہ دیتا ہے تو محمول حمل کر لیا جائے گا امرہ اس کا معاملہ عدالت پر یعنی ہر اچھا عالم جو اپنے علم میں معروف ہے کوشش اور پوری سنجیدگی سے اس میں کام کرتا ہے تو اس کا معاملہ جو ہے وہ محمول ہوگا عدالت پر یعنی کیا مطلب کہ اس کی جو بات بھی ہوگی اگر اس نے حدیث بیان کی ہے تو محمول ہوگی کہ ہاں بھائی یہ بات ٹھیک ہے حتیٰ یہاں تک کہ یہ طبی نہ ہو کہ اس کی اس کے اوپر جرح واضح ہو جائے اگر کسی نے جرح نہیں کی عالم اچھا ہے اپنے علم میں کمال ہے محنت بھی کرتا ہے اپنے علم پر اس اس, اس کو کو توجہ دیتا ہے تو بس اتنی بات کافی ہے اس کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ وہ صحیح ہوگی اور اس سے حدیث لینا بھی ٹھیک ہوگا اس کی عدالت کا ہم اعتبار کر لیں گے ہاں اگر کسی نے اس پر جرح کر دی تو پھر نہیں جب حدیث اور دلیل وہ پکڑتے ہیں اس حدیث کے ساتھ ملو حد خلف منکلو کہ حاضر علم آپ علیہ صاحب نے فرمایا کہ یہ جو کہ حدیث ضعیف ہے آگے چل کے بتائیں گے کہ حاصل کرتا ہے اٹھاتا ہے اس علم کو بنکلی خلف ان ہر بعد میں آنے والے میں سے وہ عدول ہو جو عادل ہوتا ہے عدول کو یا کا فائل بنا لیں کہ عادل ہی اس علم کو اٹھائے گا بالکل ان جو بھی بعد میں آنے والے لوگ ہوں گے ان میں سے عادل جو لوگ ہوں گے وہی اس علم کو اپنے پاس رکھ پائیں گے تو گویا کہ اس ان کے نزدیک حضور نے فرمایا کہ جو عادل ہوگا جو صحیح ہوگا اس کو ہی یہ علم حاصل ہو پائے گا اچھا آگے کیا کہتے ہیں کہ حدیث کے ہی الفاظ چل رہے ہیں کہ ینفون عنہ تحریف الغالین جو وہ وہ جو عادل ہوگا وہ کیا کرے گا ینفون عنہ تحریف الغالین کے جو نفی کریں گے اس سے نفی کریں گے یعنی ختم کر دیں گے تحریف الغالین غالین کی جو تحریف ہوگی تعلیم کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے والے تو جو لوگ بھی اس علم کے اندر دین کے اندر تحریف کرنے والے ہوں گے یہ لوگ یہ ان کی نفی کر دیں گے ان کو دور کر دیں گے المبتلین المبتلین اور یہ لوگ دور کر دیں گے مبتلین جو باطل لوگ ہیں ان کی غلط باتوں کو انتحال کہتے ہیں غلط بات منسوب کرنا جھوٹی روایت کرنا تو جو مبتل لوگ ہیں غلط لوگ ہیں ان کے انتحال کو ان کی غلط باتوں کے منسوب کرنے کو بھی دور کر دیں گے ینفونا و تعویل الجاہلین اور ایسے ہی یہی لوگ ہوں گے جو جاہلین کی تعویلوں کو جو جو حال تعویلیں بیان کر دیتے ہیں اپنی طرف سے اس کو بھی دور کریں گے وقول غیر و مرزین یعنی علما لیکن یہ بات یہ قول جو ہے اسی لیے قول کا لفظ بیان کیا کہ یہ قول جو ہے یہ پسندیدہ نہیں ہے علماء کے نزدیک لین الحدیث علم یس اس لیے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے والا فرض صحت ہی اور اگر ہم اس کو ٹھیک مان بھی لیں پھر ان مانا ہو تو پھر تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ لیا احمل حاض العلم من کل خلق اتنا لیا احمل کہ چاہیے کہ اس کو امر پڑھیں کہ اس کو ماضی پڑھیں دونوں صورتوں میں دیکھ لیں گے فن مانا اس کا معنی یہ ہوگا کہ چاہیے کہ حاصل کرے اس علم کو من کلی خلف ان ہر آنے والے میں سے وہ جو عدول ہوگا جو عادل ہوں گے بدلیل انہو یوجدو اس لیے کہ دلیل اس کی وہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ انہو یوجدو من یحمل حضر علم من یحمل حضر علم وہو غیر عادل کہ پایا جائے گا یہ اس شخص کو ملے گا یہ اس شخص کو کہ جو اس جب کی عدالت پائی جائے گی اس شخص کے اندر جو اس علم کو حاصل کرے گا وہ غیر وعدین حالانکہ یہ بات خود بذات خود جو ہے وہ درست نہیں ہے اس لیے کہ بہت سارے ایسے بھی علماء ملیں گے کہ جو علماء سو جن کو کہا گیا ہے تو علم تو ہے ان کے پاس اور دقت نظری بھی ہے لیکن جو ہے وہ اس علم کے باوجود جو ہے وہ گمراہ اور وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے ڈالا جائے گا عالم کو شہید کو سخی کو اور تینوں سے پوچھا جائے گا اور معلوم ہوگا کہ وہ تو رضاء اللہ ہی اس میں نہیں تھی تو معلوم ہوا کہ کسی عالم کے علم کا دقیق اور ماہر ہونا یا اس میں اس کا دسترس ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ عادل بھی ہوگا عدالت ایک اور چیز ہے اور مہارت علم اور چیز ہے اچھا یہ تو عدالت ہو گئی وقت بھی پورا ہو گیا سبق تو نہیں آپ لوگوں کا آگے چلیں بس پھر ہم آگے بعد میں پڑھیں گے کئی ضبط الراوی یہاں سے پھر ہم انشاءاللہ شاء آگے پڑھ لیں گے ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ